بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس نومبر دو ہزار سولہ اس وقت میں اپنے ان ساتھیوں کو خطاب کر رہا ہوں جو پونا میں اکٹھا ہوئے ہیں وہ پونا کے لوگ بھی ہیں بمبئی کے لوگ بھی ہیں حیدرآباد کے لوگ بھی ہیں اور مہاراشٹر کے کچھ لوگ ہیں اس علاقے کی ٹیم کے نمائندہ افراد اکٹھا ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مراٹھی زبان میں دینی لٹریچر تیار کر کے لوگوں کو پھیلایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ مبارک کام ہے اور ہر مبارک کام میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور یہ کام اپنی تکمیل تک پہنچے گا دیکھیے قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کر کے پہنچانا لوگوں کو یہ قرآن میں ایشاطن موجود ہے اس لیے کہ قرآن کے ایک آیت ہے کہ نظر الفرقان اور اب بھی لیکن نظیرہ یعنی قرآن اتارا گیا کہ سارے عالم کے لیے بتانے والا بنے وہ آڈر بنے تو سارے عالم کی زبان عربی تو ہے نہیں ان کی اپنی زبانوں میں جب تک آپ نہ اس کو منتقل کریں کوئی سمجھ نہیں سکتا تو وہ انتظار کیسے ہوگا اس طرح دوسری آئے ارسلام واہ قومی لے ان تمام نبیوں کو اس قوم کی زبان میں بھیجا گیا جو جس قوم میں وہ آئے تھے تاکہ وہ تبین کر سکے تبین کا مطلب ہے کہ وہ واضح کر دے تو ظاہر ہے کہ اپنی زبان ہی سمجھ سکتا ہے آدمی کوئی اور زبان ہو تو اس کو مما نظر آئے گی تو یہ بالکل ضروری ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں پھیلایا جائے فرق کا یہ مسئلہ ہے کہ مالا یتیب الواجب اللہ بھائی واجب جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کا یہ لٹریچر جو ہے کیا ہے سپورٹڈ لٹریچر ہے جو لٹریچر آپ لوگ پھیلانے جا رہے ہیں ترجمہ کر کے وہ قرآن کا سپورٹڈ لٹریچر ہے تو قرآن کو اور سپورٹڈ لٹریٹ کو قوم کی زبان میں تیار کر کے پھیلانا ان کو پہنچانا یہ بالکل ضروری ہے واجب ہے اس کے بغیر دین کا کام انجام نہیں پا سکتا تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یعنی تجربہ کر کے قوم کی زبان میں پہنچائیں لوگوں کو قرآن اور دوسری کتابیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک کام ہے اور یقیناً اس میں آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی آپ جانتے ہیں کہ دین کا پیغام سارے عالم کے لیے ہے کیونکہ اس کے بغیر آدمی شاید مستقیب کو نہیں پا سکتا وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتا وہ اس روش کو اختار نہیں کر سکتا جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہو اس لیے بالکل ضروری ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کسی ایک پر نہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پاس قرآن کا ترجمہ اور سپورٹو لٹریچر کا ترجمہ رکھے دینی لٹریچر کا تجربہ رکھے اور جب بھی کوئی لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو دے دیے اس زمانے میں جو صورتیں ہوئی ہیں پیدا اس کی وجہ سے دین کی اشاعت کا کام بہت آسان ہو گیا ہے اس کے لیے نہ کسی عالم کی ضرورت ہے نہ کسی ڈگری والے کی ضرورت ہے کچھ نہیں آپ اگر خود بولنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں ایسا کر سکتے تب بھی آپ چھپا ہوا لٹریچر ساتھ رکھیں چھپی ہوئی کتابیں اپنے ساتھ رکھیں قرآن کا ترجمہ اور سپورٹنگ لٹریچر کا ترجمہ آپ کے ساتھ ہو اور جب بھی کسی ملاقات ہو تو آپ اس کو دے دیں جیسے ایک واقعہ مجھے معلوم ہوا مسٹر عزت ایک سفر میں تھے پھر وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پر کچھ نوجوان تھے ماڈرن قسم کے جن کے بیگ میں قرآن کا ترجمہ تھا انگلش انگلش ترجمہ تو انہوں نے ایک لڑکے کو ترجمہ پیش کیا اس کو دیکھتے ہوئے کہا واؤ اچھا اتنی اچھا تحفہ بہت ہی شوق سے لیا پھر دوسرے لڑکے لڑکیاں جو تھی وہ بھی کہنے لگے ہم کو واؤ کہنے کا موقع دیجیے تو دنیا منتظر ہے کہ آپ سچائی کے پیغام ان کی اپنی زبان میں پہنچائیں اور وہ شوق سے اس کو لے اور اس کو سمجھے تو ہم ہمارا عقید ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سچائی کا سچائی کی کتاب ہے قرآن جو ہے اس کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو سچائی کا علم دینا چاہا تو قرآن اور اس کے اس کا سپورٹڈ لٹریچر دونوں کا پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے ہر زبان میں ہر مقام پر ہر قوم میں کیونکہ یہ سب کے لیے ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہے اور انسان کی فطرت چاہتی ہے اس سوالات کا جواب انسان کی فطرت چاہتی ہے جاننا کہ میں کیوں پیدا ہوا میری زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے مجھے موت کے بعد کہاں پہنچنا ہے تو انسان جاننا چاہتا ہے اس باتوں کو یہی باتیں تو بتائی گئی ہے قرآن میں اور جو سپورٹڈ لٹریچر جو ہے وہ بھی اسی کی وضاحت ہے تو آپ جو کام کر رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم کام ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو ترقی دے آپ طرح کی نصرت حاصل ہو تاکہ آپ اس کام کو اس کی تکمیل تک پہنچا سکیں آپ کو اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے یا اللہ رب العالمین کا کام ہے اس لیے ضرور اس کی مدد آپ کو ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کو اللہ رب اللہ رب العالمین نے آپ کو اکیلا چھوڑ دے اس جو سب تھا کہ ان اللہ مانا یہ صرف رسول کی بات نہیں ہے ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کے اللہ کے پیغام کو انسان تک پہنچانے کی اٹھے جو انسان بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اٹھے گا اس کو اس کے پر یہ سازک آئے گا یہ ان اللہ امانا تو آپ اس حقین کے ساتھ آگے بڑھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد سے یہ کام اپنی تکمیل تک ضرور پہنچے گا صرف یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ کے دل میں کسی کو خراب نفرت نہ ہو کوئی تشدد کا فیل نہ کریں آپ کہیں سے ٹکراؤ نہ کریں بالکل پیسفل انداز میں انتہائی محبت اور خرخائی کے انداز میں یہ کام کریں نفرت تشدد سے اپنے کو اگر دور رکھیں آپ اور صرف خرخائی کے جذبے سے کریں یعنی مدو فرینڈلی کے جذبے سے تو آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی روک ڈالا نہیں پورا زمانہ آپ کے ساتھ ہے پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے سارے انسان آپ کے ساتھ ہے سب سے بری چیز جو ریکارڈ بنتی ہے وہ نفرت اور تشدد ہے اس کے سوا اور کوئی ریکارڈ نہیں تو یہی میری نصیحت ہے آپ کو اور یہی میری دعا آپ کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایک اچھے کام کا آغاز کیا ہے اور ہر اچھے کام میں اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے میں اپنی دعا کے ساتھ ان کلبات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ